اندھے پر تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر مذائقہ اور نہ بیمار پر مواخذہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہرے رواں اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا